سننے والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں کرتا تھا بیٹھے میں اللہ اس جلسے کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا مجھے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں آپ سب سن رہے تھے اس کو ایک ایک طالب علم نے ایک ایک طالب علم نے آ کر جو پروگرام پیش کیا بڑی دلیری کے ساتھ زبان کی صفائی کے ساتھ زبان کی شینی کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ یہ پروگرام چلتا رہے پوری رات ایسا پروگرام بچے پیش کر رہے تھے اس لیے میں کہا کہ اللہ اس جلسے کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ اس سے بخوبی اس مکتب کی تعلیم کا اندازہ یقیناً ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے ہر نو کی ترقیات سے اللہ تعالیٰ نوازے تو اس سے بھی زیادہ ہمارے بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے اور آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی جو ہو رہی تھی والد والوں یہ مان اللہ ضائع نہیں فرمائے اور آپ بھی سمجھ رہے اس لیے تو دے رہے ہیں یہ مان اللہ ضائع نہیں فرمائے گا میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی آپ لوگ جب دے رہے تھے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے سو روپیہ پانچ سو روپیہ اساتذہ کے حوصلہ اف جو مان دے رہے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ یہ مال ان کا نسبت قرآن پر خرچ ہو رہا ہے نسبت قرآن پر خرچ ہو رہا ہے اور میرے اللہ نسبتوں پر بھی بخشش کے فیصلے فرماتا ہے اللہ قبول فرمائے بالک والوں کی خوبیاں سنتا تھا بہت پہلے سے لیکن آج آ کر یہ دیکھا اللہ قبول فرمائے بالک والوں کو لیکن غلط نہ لگے تو ایک بات چھوٹی سی نقل کرتا جاؤ آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت خوبیاں دیکھی لیکن ایک بات بتاتا جاؤں نہ اس لیے کہ مجھے آپ پر کوئی سوال ہے اعتراض ہے میرا فرض بنتا ہے میرے آقا یہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے رواج سے بنتا نہیں بلا فلیہ مذہب جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے میرا آقا یہ فرما رہے اگر آپ کی یہاں کوئی مہمان آتا ہے آپ کے مکان پر بھائی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کے مکان پر کوئی مہمان آئے تو آپ پچھلے روم میں چلے جاتے ہیں پچھلے کمرے میں چلے جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا والا بار ہم دورے ہوئے آگے آتا ہے مہمان خوش ہوتا ہے میرا اکرام کر رہے ہیں یہ مجموعہ آ کر جو بیٹھا ہوا ہے مجھے ایک بات میرے جوانوں میرے جوانوں دین کے کام میں جتنا آگے بڑھو گے اللہ آگے بڑھائے گا جو بھی آتا ہے کوشش کرتا ہے میں پیچھے ہی بیٹھوں جو بھی آتا ہے کوشش کرتا ہے میں پیچھے ہی بیٹھوں بالک مانو معاف کرنا میں تو اس لیے کہتا ہوں میں آیا ہوں آپ لوگوں کی محبت میں آپ نے بلایا ہے جہاں آپ کے جلسے کی ساری خوبیاں ہیں تو یہ ایک خوبی اور پیدا کر دو گے میرا مالک کتنا خوش ہوتا ہوگا حضرات صحابہ جب مسجد میں بھی جاتے تھے سفید اول کے لیے حضرات صحابہ میں لڑائیاں اور تھی باقاعدہ میں آگے بیچ جاؤں یعنی میں آگے بیچ جاؤں حضرات صحابہ دین کے کام میں آگے بڑھو بخاری شریف کی روایت ایک مرتبہ میرے آتا کہ مجلس لگی ہوئی تھی اور تین آدمی تشریف لائے ایک آدمی تو اس میں سے آ کر بیچ میں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے ایک پیچھے جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے پورا مجمع بھرا ہوا تھا اچھا خرچ حضرات صاحب اور ایک آدمی مجمع بہت ہے اب کہاں جگہ بیٹھے چلو واپس جا رہا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے میرا نے مجلس کے بعد یہ فرمایا جو آگے بڑھا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا جو پیچھے بیٹھا اللہ اس کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو اس مجلس سے رخ پھیر کر چلا ہے فرمایا اللہ نے بھی اس سے رخ پھیر لیا ہے شریف کی روایت جب بھی دین کی مجلس میں جاؤ نا آگے بڑھو آگے بیٹھو امت کے جوانوں جس قوم کا جوان بیداری پر آیا ہے وہ قوم کو اللہ نے عروج پر پہنچایا ہے جس قوم کا جوان آگے بڑھا ہے اللہ نے اس قوم کو آگے بڑھایا ہے اصاب اصاب کا واقعہ ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اصاب کا واقعہ خدا وہ کون تھے وہ چند جوانوں کی جماعت تھی چند جوانوں کی جماعت اصاب کا واقعہ کون تھے وہ چند جوانوں کی جماعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے مقابلے میں جو اٹل تک دین کے اوپر توحید کے اوپر کھڑے ہو رہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے متعلق فرما دے ہیں میرا ابراہیم پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہوا میرا کھولتا گیا میرا ابراہیم جوان تھا جوان حضرت موسا پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے قرآن کریم میں اللہ موسا فقطا علیہ موسا کی جوانی کا جوست تھا کہ ایک بکا مارا آدمی مر چکا راضی نے عجیب تصویر فرمائی کہ حضرت مسا موسا جوان تھا میرے جوانوں آگے بڑھو دین کے کام میں بھائی ہم لوگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں اب میں ایک آدمی جب آپ کسی مقرر کو بلاتے ہیں اس کا اکرام ہی نہیں کہتا کہ آپ میرے اکرام کرو کہ میرے پیر کو کرو میرے چپل سیدھے کرو یا بہترین سے بہترین والد والے بریانی اور چھولا کھلا دے اور اچھی سے اچھی مچھی کھلا دے چلو مفتی صاحب کا اکرام ہو گیا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ آنے والے کی بات سننے کے لیے بات قرآن اور حدیث کی کہہ رہا ہے آگے بڑھو انشاءاللہ اللہ آگے بڑھائے اس میں کوئی شک نہیں غلط نہ لگانا ایک کمی آپ کی جلسوں کی ساری خوبیاں نظر آئی ایک کمی نظر آئی میں نے کہا اس کو بھی نقل کرتے جاؤں تاکہ آگے جلسے میں انشاءاللہ مجھے یقینی امید ہے کہ آپ اس کمی کو پور کر لیں گے میں کرو گے نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو قبول فرمائے تو میں یہ کر رہا تھا ہمارے بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ ہر طرح کی ان کے پروگرام میں خوبیاں موجود تھی اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے ان کے والدین اور اساتذہ اور ان کے معاونین کو اللہ سب کو قبول فرمائے ان کو محبت کی نگاہ سے جو دیکھنے والے تھے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اللہ کسی کو رائے گا نہیں کرتا اللہ ان کو بھی قبول فرمائے لوگوں وقت کافی ہو چکا ہے میں بھی بہت لمبا وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ایک بات یقینی ہے کہ یہ جو ہمارے مکاتب قرآنیاں ہیں جس میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی جس میں قرآن کی تعلیم یہ مکاتب کی ہم قدر کریں ہمارے بچوں کو ان مکاتب میں بھیجیں مجھے خوشی ہو رہی کہ بعض بچے جو کامیاب ہو رہے ہیں ایک کی حاضری نہیں ان کے والدین کی کتنی توجہ ہے کتنی توجہ ہے ہم سب کو بھی اللہ ایسی توجہ اپنے اولاد کے پیچھے کرنے کی تو عطا کتاب ان مدارس کی قدر کرو ان مکاتب کی قدر کرو علامہ اقبال نے جس وقت یوروپ کا دورہ کیا تھا آنے کے بعد محبت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا میں نے یوروپ کا دورہ کیا مسلمانوں ان مدارس کی اور مکاتب کی اور خانقاہوں کی قدر کرنا ورنہ یوروپ کا دورہ میں کر کے آیا ہوں مقادس اور مساجد اور مدارس کے نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ الحاد کی طرف اور لوگ ابتداد کی طرف جاتے ہیں اور لوگ یہودیت اور عیسائیت میں منتقل ہو رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں مقاصد اور مدارس اور مساجد کا وہ نظام نہیں بنیاد پہ بمبئی میں ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں مسلمانوں کو بمبئی میں جمع کیا تھا مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے ایک آجیزانہ درخواست یہ پیش بھرمائی کی اور بتایا تھا حضرت مدنی رحمت لوگوں یہ مکاتب جو ہیں اور یہ مدارس جو ہیں یہ ریڑھ کی ہتھی رکھتی ہیں مسلمانوں اگر یہ کمزور ہو گئے تو تم کمزور ہو جائیں گے اگر یہ مضبوط رہے تو مسلمانوں تم بھی مضبوط رہو گے ہمیں چاہیے کہ مدارس کی قدر کریں جس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے میں جگہ جگہ کئی دنوں سے سنا رہا ہوں یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن اللہ دل قرآن آلاتا خاشیا خشیت اللہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا پہاڑ اس قرآن کے فوج کی بنیاد پر ریزا ریزا ہو جاتے وہ قرآن کی تعلیم ہمارے ان مقاطب میں دی جاتے ہمارے بچے اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں جس سے بہتر اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے کلام الملوک ہے اس سے بہتر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے حساب سے نکلا ہوا کلام محمد احمد اللہ علیہ سے نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا خواب میں یہ اللہ تیرا خود حاصل کرنا چاہتا ہوں تیرا نزدیک ہونا چاہتا ہوں تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں پر میں اللہ کوئی چیز تو بتا کوئی چیز جس سے تیرا تقرب حاصل ہو جائے اللہ فرما دی امام احمد ابن حنبل کو فرمایا امام احمد قرآن کو پڑھا کر سمجھ کر پڑھے گا بغیر سمجھے پڑھے گا یہ قرآن میرا قرب تجھے حاصل کروائے اس قرآن کی تعلیم ہمارے مخاطب میں دی جاتی ہے ہم خوب ان مخاطب قرآنیا کی قدر کریں اپنے بچوں کو ہم اس مخاطب میں بھیجیں یہ عظیم کلام ہے جس کی تعلیم لوگوں اور دنیا کی خود کتاب محفوظ نہیں ہے مسلمانوں تمہارے لیے بڑی فخر کی بات ہے بڑی محبت کی بات ہے بڑی دولت کی بات ہے ایک کلام ایسا ہے کہ آج الحمدللہ للہ سم محفوظ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم دیں کہیں ایسا نہ ہو جائے دنیا کی تعلیم سے متاثر ہو کر دنیا کی تعلیم سے متاثر کر ہمارے یہ بچے دین کی تعلیم سے محروم رہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے انصاف سے کام لے ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اگر دنیا کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے لوگوں والوں جنت کے مسائل اور بابا دت موت کے مسائل دین کی تعلیم سے حاصل ہو رہے ہیں ہمارے گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا عجیب بات جب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہوا صلاح جنازہ کے لیے تشریف لے گئے دیکھا کہ سارے لوگ صلاح جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک طرف کہنے میں کھڑا ہے حضرت تعجب کرتے ہیں کہ سارے لوگ نماز پڑھنے آیا ہے یہ آدمی مسلمان ہیں مسلم ہیں کیا بات ہے کہ سرات جنازہ کے لیے آ نہیں رہا ہے یہاں تک کہ حضرت نے نماز کے بعد اس کو بہت پیار سے پوچھا بھائی سارے لوگ سلاد جنازے کے لیے آئے تم ایک طرف کھڑے ہیں نماز جنازہ کے لیے نہیں آ رہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے پر میں حضرت کیا بتاؤں جن کا انتقال ہوا یہ میرے والد ہے وہ کرم میرے والد ہیں اور کوئی برائے نہیں ہے لیکن میرے والد نے مجھے دنیا بہت ڈرایا میں یہاں کا سب سے بڑا لوئر ہوں اس علاقے کا لیکن حضرت معاف فرمائے حضرت معاف فرمائے مجھے صلاح جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم میرے ابا نے مجھے مکتب میں نہیں بھیجا میرے ابا نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی میرے ابا نے مجھے شریعت نبوی کی تعلیم نہیں دی جس کی بنیاد پر مجھے صلاح جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم اس کی بنیاد پر ایک کہنے میں میں کھڑا ہوا لوگوں اپنے بچوں کو ہمارے موت کے بعد ہمارے اوپر قرآن پڑھ کے اشارے ثواب کون کرے گا کون ہمارے لیے یہی ہماری اولاد ہے یہی اولاد ہے یہ نیک بنے گی سارے بنے گی یہ متقی بنے گی ہماری آنکھوں کی تھنٹک بنے گی اگر یہ نیک بناؤں گے اپنی اولاد کو ان کی نسلوں سے انشاءاللہ شاء اللہ میں ان شاء اللہ کتب اور افطال پیدا ہو ہمیں ضرورت ہے بچوں کی دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دے ہماری ان بچوں کی تربیت کرے تاکہ ہماری بچ اس لے گیا حضرت عمر دفتہ ہو جی اللہ تعالیٰ نے امیر المامین ہے حضرت گشت لگا رہے رات میں امیر المامین پرائم منسٹر ہے حضرت گست لگا رہے ہیں تک کہ کے گشت لگا دے لگا دے جب حضرت نے دیکھا ایک مکان سے کچھ آواز آ رہی ہے ایک مکان سے کیا آواز آ رہی تھی حضرت نے ہال جب سنا ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے بیٹی بیٹی یہ دودھ ہے اس میں پانی ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے بیٹی کہہ رہی اماں امیر المامنین کا حکم سنا ہے تم نے اگر کوئی دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سخت کھولے لگاؤں گا امیر المامنین کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے فرمائے بیٹی رات میں امیر سوئے ہوں گے رات میں کون دیکھے گا کہ ہم نے پانی دودھ میں ملایا ہے بیٹی یہ کہہ رہے تھی تربیت یافتہ تھی ہم اپنے بچوں کا مزاج نہ بگاڑے ہم اپنے بچوں کا مزاج نہ بگاڑے ہم اپنے بچوں کے اخلاق نہ بگاڑے لوگوں ہم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم اچھے سے اچھے اخلاق کی ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے ہوئے نہ سکھائے غلط کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نہ سکھائے اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائے تیرے چچا تیرے پر ہاتھ اٹھائے تو بھی مار دینا تیرا بھائی بڑا ہے تیرا پر ہاتھ اٹھائے تو بھی اسے مار دے ہم بچوں کو یہ نہ سکھائے ہم بچوں کو ادب سکھائے بڑوں کا احترام سکھائے اپنے بچوں کو بڑوں کا احترام سکھائے کل بھی میں نے کٹور کے جلسے میں کچھ رشتہ کل بھی کہا ہمارے رضوان عبداللہ صاحب حضرت کے بعد ابھی ایک مجلس میں جانا ہو حضرت برما نے ایک مرتبہ میرے شادی میں جانا ہو میں بیٹھا ہوا تھا کرسیوں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے جبھی کھانا تیار نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک بچے کو ایک بڑے میاں نے کہا کہ بچی ذرا پانی لے کر آؤ مجھے بہت پیاس لگی ہے بچے نے کیا جواب دیا معلوم ہے بچے نے کہا کہ تمہارا مانگی کے جائیں گے حضرت مولانا فرما اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا مجھے اتنا افسوس ہوا کر کہ تنہائیوں میں سویا تو بھی میرے دل میں جملہ آج یہ امت کی اولادوں کی تربیت تو ہونے کی بنیاد پر کس ڈاک کی طرف جا رہا کیسے جملے بول رہے بڑوں کو یہ کہہ رہے کہ تمہارا بھانگی کے چاہیے زمینی پانی پیوا دے سکتا ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا موبائل لا کر دے دے خوش ہو رہے میرا بچہ میری تعریف کرے اچھے سے اچھا موبائل میری بچی دس بارہ سال کی جوان ہوئی معاف کرنا مسلمان اچھے سے اچھا موبائل لا کر ہم دیتے ہیں میں نہیں کہتا اپنے بچوں سے محبت نہ کرو میں کہتا ہوں دس نہیں پچاس ہزار اس بچی کے بینک بیلنس میں رکھ دو پچاس ہزار رکھ دو آپ اس بچی کے لیے اچھی سے اچھی بھومی کبھی نہیں کیا تھا لیکن مالک والا ایک بات ضرور کہوں گا آپ اپنی بچی کی دنیا آپ کی دنیا اور آپ کی اپنی بچی کی آخرت میں بتا یہ محبت نہیں ہے ہماری بچیاں اس کی بنیاد پر آج کے احتجاج کی طرف جا رہی ہے میں جگہ جگہ پر اس بات کو آج کر رہا ہوں ہر گاؤں میں جا کر روز مرہ اس کو کہہ رہا ہوں مسلسل کئی دنوں سے مقصد کے جلسوں میں جب لوگوں میں جگہ جگہ پر کہتا ہوں اس بات کو اپنے بچوں کے آپ کے رکھنا رہا صرف نوساری ضلع میں بھی جمیت کی میٹنگ ہوئی جمیت کی میٹنگ نوساری ضلع میں چھ مہینے کے اندر سولہ بچے سولہ ہماری جوان بچیاں اسلام کو چھوڑ کر ابتدا کی طرف جا چکی ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں مسلمان اسی حالت کے قریب گاؤں کی ایک جگہ پر تھے لوگ میرے پاس آئے تھے چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے مولانا دو بچیاں ہماری احتجاج کو قبول کر چکی ہے میں گاؤں کا نہیں کہ میں تو صرف عبرت کے لیے کہتا ہوں ایک جگہ سے دو بچیاں ابتدار کی طرف جا کر گھروں سے شادیاں کر چکی ہے آج گیر کے ساری باتوں میں یہ کوشش کرتے ہیں اگر آج ایک گیر دھمکی کی چھت پر کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے بچی کو اگر تم کمر کی طرف لے جا کر اگر شادی کر کے لاؤ گے تو لاکھ تمہیں کیس ملے گا جب گیر یہ اعلان کرتا ہے دھمکی کی چوٹ پر اور میڈیا اس اعلان کو نقل کرتا ہے اور مسلمان تم غفلت کی نہیں سوئے ہوئے ہمارے بچوں کی تربیت کی ہم فکر نہیں کرتے خوب اپنے بچوں کے اچھے اخلاق بنائے خوب اپنے بچوں کے اچھے اخلاق بنائے یہ ہماری سب سے بڑی جمع پوجی ہے مسلمانوں تو میں نقل کر رہا تھا جب عمر ابن حدام رضی اللہ تعالیٰ نے گس لگا رہے بیٹی کیا کہہ رہی اماں سے اماں امیر المومنین اما کہہ رہی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہم اپنے بچوں کے ایک جگہ پر تین دن کی جماعت کے لیے میرا نکلنا ہوگا ہم ایک جگہ کے اوپر گش لگا رہے تھے آواز لگائی کہ موسا آئی پھر آواز لگائی موسا بھائی اندر سے ایک بچہ نکلا اور کیا کہہ رہا ہے اندر سے ایک بچہ نکلا اور کیا کہہ رہا ہے کہ ماں پاپا یہ دوں کہ ماں پاپا گھر میں ٹھیک میرا ابا نہیں ہوگا کہ میرے ابا گھر میں نہیں اب بچہ تو بھائی بچہ ہے وہ تو تم جیسی بات کہو کہ بیچارہ وہی نقل کر رہا ہے مجھے اس پر افسوس یہ ہوا کہ اللہ اکبر یہ باپ جب بچپن سے اس بچے کو جھوٹ بولتے ہوئے سکھاتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے بچے کو یہ باپ سکھا رہا ہے تو یہ بچہ بڑے ہو کر سچ بولے گا تم یہ کہہ رہے ہو گھر میں ہے کر کے میرا ابا یہ کہہ رہے کہ میرا ابا گھر میں نہیں ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گش لگا رہے ماں کہہ رہی ہے بیٹی امیر المومنین تھوڑے دیکھ رہے ہیں اماں امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہے بچی اماں امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے بس یہ آواز کان میں پڑی امیر الوامنین کے صبح میں اس اس جھوپڑی پر نشان لگا دیا نشان جھوپڑی تھی صبح میں آئے ماں سے کہہ رہی کہ یہ تیری بیٹی جو ہے نا اس کو میں شادی کرانا چاہتا ہوں میرے بیٹے سے امیر المامنی کہہ رہے کیسی قسمت بنی ایک جھوپڑی میں رہنے والے امیر المامنی کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے تیری بیٹی میں جو جوہر میں نے دیکھا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے اس بچی کو ہمیں دے دو یہاں تک کہ شادی ہوئی تربیت یافتہ بیٹی تھی تربیت یافتہ بیٹی نے تھی کیا ہوا کون پیدا ہوئے بچی نیک ہوگی میں نے ابھی آپ کو کہا ان بچیوں کی نسلوں سے پیدا ہونے والے نیک ولی کتب اور افسان بنے گی حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی ہوتی ہے یہ بیٹی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی ہوتی ہے ایسا منصف بادشاہ اللہ نے پیدا کیا تھا کیونکہ جنگ موجود ہوتے ہوئے کبھی شیر نے بکری پر اور بھیڑیے نے بکری پر کبھی حملہ نہیں کیا ایسا انصاف پسند بات سے کس سے پیدا ہوئی بچی کی نسل سے پیدا ہوا یہ بچی ان کی نانی لگتی معلوم یہ ہوتا ہے میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں خوب ہمیں اس دور پہ سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت فرمائیں اگر یہ نیک بنے گی شالے بنے گی والد والد میری اور آپ کی آنکھوں کی زندگ بنے گی ہماری راتوں کا سکون بنے گا ہماری دلوں کی گہرائیوں کی چین ملے گی یہی بچے اور بچیاں اگر یہ نیک ہے اگر آپ ان کو کتنی بڑی ڈگریاں دلوا دو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں روز مرہ ہمارے پاس لوگ آتے روز مرہ گھر گھر کے انسان بچہ ڈاکٹر بنا لوئر بنا انجینئر بنا باپ یہ کہتا ہے ملکوں میں جانا ہوتا ہے وہاں کے لوگ شکایت کرے مولانا بچہ چھ مہینے میں ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ماں تڑپ رہی موت ماں رہی ہے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہتی ہے مفتی کے ساتھ دعا کرے میرے بیٹے نے عید کے دن گزشتہ میرا چہرہ دیکھا تھا اللہ کی قسم یہ عید آ رہی ہے میرے بیٹے نے ایک سال میں میری ملاقات کر پسند صرف دنیا دنیا نہ کرو آپ خوب اپنے بچوں کو دنیا کے میں نانی کے دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اس لیے کہ آپ کا بچہ یا مدرسے میں علماء جو بیٹھے کیا سکھائیں گے بھائی کھاتے وقت کی کیا دعا کھانے سے اٹھنے کے بعد کی کیا دعا سوتے وقت کی کیا دعا سو کر اٹھو گے کیا دعا یہ تو مکتب میں پڑھائی جاتی جا رہی ہے لیکن اس کی پریکٹیکل کہاں ہوگی بھائی مکتب میں ہوگی کھانا بچہ مکتب میں کھاتا ہے سوتا مکتب میں ہے بھائی وہ تین گھنٹے اور دو گھنٹے مکتب میں آتا ہے اور دوسرے بائیس گھنٹے یا اکیس گھنٹے بچہ تمہارے پاس رہتا ہے یہاں سکھایا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی اور عملی طور پر بچہ جو کام انجام دیتا ہے وہ کہاں دیتا ہے تمہارے یہاں انجام دیتا ہے حضرت صحابہ کے دور کا واقعہ ایک بچے والدین سکھایا کرتے تھے بیچے جب چھینک آوے تو الحمدللہ کہو اور کوئی چھینک پر الحمدللہ للہ اس کے جواب میں الحمد اللہ کہو یہاں تک کہ روزانہ حضرات صحابہ یہ سکھایا کرتے تھے روایتوں بات میں بھاقیہ مل رہے ایک تعالیٰ نے چھینک کھائی تو بیٹے نے جب ابا نے الحمد للہ کہا بیٹے نے اللہ کہا ایک موقع یا دو چار دن بیٹے کو ٹھیک آئی بیٹے نے کہا الحمد للہ ابا کچھ غفلت میں ہوں گے کچھ کام میں ہوں گے بھول گئے بیٹا جھنجور کو یہ کہتا ہے کہ ابا تم نے بتایا تھا نہیں کہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ چھینک آئے تو الحمد للہ چھینکنے والا گئے تو یہ رحم جواب دینے والا کہ میں نے تو الحمد للہ کہا تم نے جواب نہیں الحمد اللہ تو نہیں کہا دعا دے دو کہ اللہ میرے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے بچے ہیں یہ ایسی جوابوجی ہے یہ جو بچے ہیں نا معصوم ابھی آپ کے سامنے کوئی کراس کوئی نظم میرے بھائیوں یہ بچوں کو بچپن سے جیسی عادتیں ڈالو گے جیسے بناؤ گے بچے ایسے بنیں گے جیسے بناؤ گے مت سمجھو کہ بچے چھوٹے ہیں ہماری ماں بہنیں کبھی کبھی بچوں کو فیشنیبل بال اور فیشنیبل کھلا اور کھلا اور کھلا کپڑے پہنا ہماری سے والد صاحب کبھی کہتے بھی ہیں کبھی اور کوئی کہتا ہے سب کو کیا کہتے ہیں سب نالی سے ابا کو بھی کہہ دیتی ہے ابھی تو نالی سے موٹی دینے نا احمد شریف بھائی جو بچپن میں شریف نہیں بنتی کیا بڑی ہو کر آپ یہ امید کرتے ہو تو شریف بن جائے میرے آقا بچوں کی تربیت کر دیتی ان کو جاتے ہوئے سلام سکھا دی ان کے سروں پر ہاتھ پھینکتے تھے میرے آقا ان کو سلام کرتے تھے تاکہ ان سلام کا طریقہ سیکھے بچپن سے تو بچہ شریف نہیں بن سکتا بڑی عمر میں جا کر کسی محنت سے وہ شریف نہیں بن سکتا یاد رکھے ہمیں ضرورت ہے اس دور میں اپنے بچوں کو نبی کی سنت سکھائیں نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں ہمیں نبی کا عشق اپنے بچوں کو سکھائے دنیا کے ایکٹروں کا دنیا کی کرکٹروں کا اور دنیا کی ہیروئنوں کی عشق ہم نہ سکھائیں ان کے عشق کی بنیاد پر بھارت والوں دنیا کی بھی آخ خسارا ہے اور آخرت کا بھی خسارا ہے ان کی عشق سے کیا فائدہ ہوگا ان کا عشق نہ سکھائے ان کی تاریخ نہ بتائیں ہمارے بچوں کو ضرورت ہے میرے آقا کی تاریخ ہم بچوں کو بتائیں میرے آقا کی سیرت بتائیں ان بچوں کو میرے آقا کی زندگی نال بچوں کو بتائے رات کو سوتے وقت کبھی ایک بات میرے نبی کے متعلق لوگ کہتے ہیں مطلب ایک زمانہ تھا ولی کتب اور ابدال پیدا ہوتے جب تو گھروں سے ولی کتب اور ابدال ہی پیدا نہیں ہو رہے اب غالب والوں نبوت کا سلسلہ تو بن ہوا ہے لیکن ولی کتب اور ابدال کا سلسلہ قیامت تک کے لیے اللہ نے چالو رکھا ہے کیوں ولی کتب اور ابدال ہمارے گھروں سے پیدا نہیں ہوتے بات دین ہمارے بڑے بوڑھے جو بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے جب رات کو ہمارے والدین ہم کو سلا دیے تھے بچپن میں گاتی تھی ہماری اماں ہیں لوریا گاتی اور کیا کہتی تھی کبھی کوئی صحابہ کا کیا کبھی تابین کا کیا کبھی اکابرین کا کیا کبھی بزرگان دین کا کیا کبھی اولیاء اللہ کا واقعہ سنا دے بات آپ کو سونے وقت تو اس گھر سے رات کو سوتے وقت جو بچے تربیت یافتہ بنے تھے کوئی بلی بنا کوئی کتب بنا کوئی افغان بنا کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے بتیا گا کہ رحمت اللہ نے ایک مرتبہ میرے آقا کو بیس دن تک مسلسل خواب میں دیکھا کتنے دن تک بھائی بیس دن تک میرے آقا کو خواب میں دیکھا اما کے پاس آئی اما روزانہ میں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھتا ہوں بچہ کہہ رہا ہے اچھا اما تم نے نبی کی سیرت شکل جو مجھے بتائی تھی میرے نبی ایسے ہیں میرے نبی اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے بال ایسے تھے فرما اما اسی شکل سے مجھے نظر آتے ہیں محمد رسول اللہ اما نے کہا بیٹے اس میں میرا بھی کمال ہے فرمایا میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا جب تک کہ روزانہ دودھ پلانے سے پہلے میں سو مرتبہ گرو بھیجتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نتیجہ ہے کہ تو بیس دن سے میرے آقا کو خواب نہ دیکھ رہا ہے یہ نتیجہ تھا ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو مکتب میں بھیجیں ان کو قرآن سکھائے یہی ہماری سب سے بڑی جواب رجحی ہے ابھی میں کہ نبی کی محبت ان کو سکھائے نبی کا عشق ان کو سکھائے حضرات صحابہ نے نبی کا کیسا عشق تھا کیسا عشق ہم اپنے بچوں کو وہ عشق دینا نہیں چاہتے ہم اپنے بچوں کو نبی کی محبت دینا نہیں چاہتے میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت کا شان نزول کیا ہے کب بھی آیت اللہ نے نازل فرمائی آیت میں نے جو تلاوت کی بڑے کالے کلو کے صحابی تھے بڑے کالے کلو تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تاک تاک کر نبی کو دیکھتے رہتے جرا چہرہ نہ پھیلتے بس نبی کی طرف تاکتے ہوئے دیکھتے رہتے میرے آقا نے قریب میں بلا کر یہ کہا کہ تم بھی عجیب ہو کتنے تاپ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہو جیسے کوئی آدمی کھا جانے والا ہے تم نظر ہی نہیں پھرا دے مجھ سے کوئی بات تو ہے فرمایا آقا میں اس لیے تاک کر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے آقا دنیا کی زندگی میں میری عمر جتنی لکھی ہے میں چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا رہوں موت کے بعد کیا ہوگا فرمایا میں ایک کالا کلوتا میرے احمد کیا اللہ کے نبی میرے لیے جنت مقدر ہے کہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ایک بات اگر ملے گی تبھی نبی تبھی نبی آپ کا مقام آپ کا ظاہری خوبصورتی بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی اور باطنی نے سیرت بھی اور سورت بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی نبی آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا وہاں تو آپ کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں دنیا میں آپ کا دیدار نبی جب میں گھر میں بیٹھتا ہوں کبھی مجھے ڈپریشن ہو جاتے ہیں یعنی بے چین ہو جاتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں دورے دورے جب آ جاتا ہوں مسجد نبی میں اور اللہ کی قسم نبی آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں میرے دلوں کی ساری بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں کسی محبت کے اندر صحابہ ساری بے چینیاں ختم ہو جاتی نبی کہ نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری صورت بھی عطا فرمائی کروائی بات ہی نہیں سورج کی اسی پر رعایت نازل ہوئی اسی پر رعایت نازل ہوئی قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك نفيقا جبريل من قرآن جيس حين قل قرآن جو اللہ کی تعداد کرے گا رسول کی تعداد کرے گا اللہ فرماتے ہیں اور ان کا اثر نبیوں کے صدر صدیقین کے صدر شہدا کے صدر صالحین کے ساتھ ہم ان کا حشر فرمائیں گے جنسن کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے جگہ جبرائیل آئے لے کر آئے محبت ہوگی محمد الرسول اللہ سے اور آپ کی سنتوں سے اور اللہ کے احکامات سے محبت ہوگی فرمایا تمہارا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا من نبی جی نو یہ آئے شہدا نبی پھر کہہ رہے اللہ کے نبی اب کی ظاہری صورت کو دیکھنے کا دل پر شوق ہوتا ہے نبی کی ظاہری صورت بھی کیسی تھی نبی کی صورت کیسی تھی اور آج ہمیں تو وہ صورت پسند ہی نہیں آتی معاف فرمائے لو آپ نے نام سنا ہوگا جنید جمشید کا ایک زمانے کا بہت بڑا گویا رہ چکا ہے بہت بڑا زمانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا دائی بنا ہوا ہے اللہ نے توفیق دی ان کی بات میں ایک عجیب بات میں نے لکھی ہوئی سنی فرمائیں کہ جس وقت لوگ مجھے کہتے تھے جنید داری لیکن جو میرا دور تھا زمانے جاہلیت تھا میں یہ کہتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی داڑھی نہیں رکھوں گا کچھ کیسا بھی ہو جائے لیکن میں داڑھی تو اپنے چہرے کو رکھنے والا ہی نہیں ہوں لیکن جب فرمائے اللہ نے توفیق دی میں لگا دعوت تبلیغ کی محنت میں میں تین دن ایک دن جماعت میں تین دن چلا میں رات کو سوتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کے چنید تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اللہ نے توفیق دی چھوٹی چھوٹی رکھی تھی ابھی بڑی داری سنت کے مطابق تھی نہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ جنید تو یہ کہتا ہے کہ داری تو اس لیے نہیں رکھتا کہ تیرا چہرہ خوبصورت لگے فمر بغیر داری کے اگر چہرہ خوبصورت لگتا تو اللہ تعالیٰ ارے کا اللہ نے ایک عجیب درد میرے ذہن میں قدرتی طور پر ڈالی اگر داری کے بغیر چہرہ خوبصورت معلوم ہوتا تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ داری نہ اگا تو محمد رسول اللہ کو کیوں فرمایا میرے آقا سے زیادہ خوبصورت اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا میں بنایا ہے کسی کو نہیں کیا خوبصورت بنایا تھا شاہی کیا گیا ہے آپ کی خوبصورتی کو نقل کرتے ہوئے کاش کے ہمارے جوانوں کے دل میں بھی اللہ وہ خوبصورتی پیدا فرما دے وہ محبت پیدا فرما دے نبی کے چہرے کی شاید کیا کہہ رہا ہے نبی کا عشق نقل کرتے ہوئے بل گلا بھی کمانے گی کشب بھی جمانے گی حضرت عثمان سے ثابت رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کو حسن نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واحسن من کلم ترکت عینی واسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم لم تلد النساء بھی اللہ تعالیٰ نے فرماتے دے فرمایا میرے آتا سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے کسی بیٹے کو نہیں جلائے آنکھوں نے محمد رسول اللہ سے جانا خوبصورت کسی کو دیکھا نہیں ہے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے دے ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا حضرت حضرت فرماتے ہیں اور ایک طرف چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا کبھی تو میں نکاح ڈالتا چودہویں رات کے چاند پر اور کبھی تو نکاح ڈالتا محمد اللہ کے چہرے پر میں تمیز کرنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرا ایک چاند چوتھویں رات کا زیادہ خوبصورت ہے کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میری آنکھوں نے فیصلہ کر لیا چودھویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معلوم ہوتا ہے معیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان فرماتی ہے لوگ کہتے تھے معیشہ میرے آقا کا اس نے بیان کرو آتا تو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا حضرت اللہ ایک بات نبی کے حسن میں نقل کیا کرتی تھی فرمایا جب حضرت یوسف علیہ اللہ نے آدھی دنیا کا حسن دہ بنوایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی جب حضرت کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکاح ڈالی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی بھائی سارا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے آقا میرے اور میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی نگاہیں پڑی انہوں نے اپنے انگلیاں نے بیٹھے اپنے گلے بھی کٹوا ڈالے اللہ کے حبیب پیدا ہوئے بات نکلی درس کرتا جاؤ میرے آقا پیدا ہوئے نام کیا رکھا جا رہا ہے عبد المطلب نے کہا حالانکہ اس زمانے میں محمد اور یہ سب نام نہیں تھے زمانے جاہیت میں کسی کے نام ایسے نہیں سنے ہوں عبد المطلب نے فرمایا میرے اس پودے کا نام جو ہے وہ محمد رکھا جائے گا لوگوں نے کہا عبد المطلب کے نام تو پہلی مرتبہ سن رہے محمد فرمایا اس لیے جس کسی نے اس کو دیکھا اور جس کسی نے اس کا نام سنا سب نے اس کی تعریف کی محمد کے معنی جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہو اس لیے اس کا نام محمد رکھو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے لوگوں اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھو بچوں کے نام اچھے رکھو مانا پوچھ لیا کرو ہم دار بچوں کے نام بھی کبھی کبھی لوگوں کے فون آتے بس سب بچے کی پیدائش ہوئی نام دینا نہیں دینا ہم نے کہا اچھا نام اوپر آگے جملہ بنا دے رہے نا نہیں بڑھا دیا پانچ چھ سال جب جو پسند کرا ذرا تھوڑا فیشنیول پہ آپ نہیں ذرا فیسٹیول بھی کہیں ہو سکتا موقع پر بولوانا بھی ہاؤ لاگے گہرائیں گے سارا کہہ رہا ہے نام بھی ہم فیشنیبل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے فیشنیبل نہیں بنیں گے نام اپنے بچوں کے اچھے رکھو بچے کے طبیعت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں بچوں کی طبیعت پر اس کے اثرات ہوتے کل میں نے کٹھور میں بھی سنایا تھا ایک بات ایک ہمارے ملنے والے کے وہاں گیا تو کیا کہنے لگے کہ مرسب میں نے تو میرے بچی کا نام جو ہے وہ قرآن سے رکھا ہے قرآن سے میں نے کہا ماشاء اللہ بہت خوش ہو گیا میں تو قرآن سے بچی کا نام نے کیا رکھا بھائی تو کیا کہنے لگا مرسب مجرمین ماشاء اللہ اوپر تو ماشاء اللہ بھی گیا مجرمین میں نے کہا بے بیہبو تجھے مارا میرے مجرمین کا کیا مانا ہے عربی زبان جب آگے میں تو علماء سے پوچھو میں نا مجرمین کا مانا اللہ تعالیٰ جہنم یہ کشیفت قیام کی کرام کریم کے اندر مجرمین نقل کرتا ہے اور تو اپنے بچے کا نام بچی کا نام مجرمین رکھنا ہے بچوں کے نام اچھے رکھو تو پیدا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین طائف سے دودھ پلانے والی گیارہ عورتیں آئی طائف سے دودھ پلانے کے لیے تشریف لائی اس لیے میرے آقا جب مکہ والوں نے پریشان کیا مکہ والوں نے جب پریشان کیا تو روگ مدینہ کا نہیں کیا شام کا نہیں فرما گوبا اور عراق کا نہیں کیا بھائی کہاں کا کیا تائف کا روگ کیا میرے آقا نے مکہ والوں نے پریشان کیا عجیب حکمت لکھی ہے علماء نے اس لیے کہ بھائی میرے آقا یہ سمجھتے تھے ننیال والے نوازوں سے محبت کرتے ہیں یہ تو مشہور ہے پہلے سے اور ہو ہی رہا ہے ننیال والے نوازوں سے محبت کرتے ہیں آپ کا ننیا جو تھا وہ تعریف تھا آپ یہ چاہتے تھے شاید نوازوں کو محبت کر کے آپ کی بات کو قبول کر لیں اس لیے کہ دائی حلیم آپ کو دودھ پلانے والی سرزمین تعریف سے آئی گیارہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئی ساری عورتیں چلی گئی آتی جی پوچھے تھے بھائی یہ کون ہے کہاں بچہ ہے ہر عورت پسند کرتی تھی کوئی مالدار کا بچہ لو تاکہ دودھ پلانے پر مالی انعام کچھ ملے آئی نہ فرماتی کہ میرے گھر پر بھی ہر عورت آدمی واپس چلی جاتی ہر عورت آدمی واپس چلی جاتی کہا کیوں مجھے پوچھتی کہ اس کے باپ تو نہیں کہتی کہ ان کے باپ تو ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے میرا بچہ تو یتیمی میں پیدا ہوا ہے ہر آنے والی عورت واپس چلی جاتی یہ تو یتیم بچہ ہے کچھ مال تو نہیں ملے گا دس عورتیں واپس چلی گئی دس میں چلی گئی دائی ہری بی بی امینا کیا کرتی مجھے اپنے شوہر عبداللہ بہت یاد آتے بہت یاد آتے میرے شوہر عبداللہ ہوتے میری بچے کو کوئی بھی اٹھا لیتا کوئی بھی بچے کو اٹھا لیتا اس کو کھلونا لا کر دیتے اس کو کہیں سیر کرنے کے لیے گھومنے کے لیے نہیں جاتے کہیں میرا بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے بی امینا فرما کہ مجھے بہت رونا آتا لیکن والد والد بی بی امینا کو ابھی نہیں معلوم نہیں تھا بی بی امینا بھی یعنی نہیں جانتی یہ کون بچہ ہے کون کون بچہ ہے بی بی امینا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ تیرے وطن سے پیدا ہوا ہے اس کے کھلونے کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کا انتخاب فرمایا ہے اور اس کے شیر کے لیے اس کے گھومنے کے لیے اللہ نے میراج کا انتخاب فرمایا ہے بھائی علی ماں تشریف لائی گیارہویں عورت لاکن نبی علیہ السلام دوست بچپنے میں سوئے ہوئے تھے چادر اٹھائی اب تو مکہ میں کوئی بچہ رہا ہی نہیں بھائی حلیمہ نے جو اس بچے کو دیکھا تو میں شان ہیں جو مات بنوائی فرمایا اس بچے کو دودھ پلانے پر فرمانی انعام تو نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ تو یقین بچہ ہے لیکن اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے آپ اجازت دے دیں اس بچے کو دودھ پلانے کیوں نہیں ملے دائی علیمہ نے بی بی آمینہ سے فرمایا کہنا ہے بی آمینہ میں نے بہت بچے آج تک دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا بی بی امینا ورما کے اندر علی تو نے تو دیہاتوں میں زندگی گزاری میں نے مکہ شہر میں بھی زندگی گزاری میں مدینہ شہر میں بھی زندگی گزار کر آئی میں نے بھی شہروں میں بچے بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا عبد المطلیف بھی وہاں موجود تھے عبد المطلیف نے بنوایا کوئی گاؤں کی بات کر رہے ہیں کوئی شہر کی بات کر رہے ہیں میں نے ملک کہاں ملک کے سفر کیے میں نے ملکوں میں بچے بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا بڑے دن مانا جم سب کیا بنوا جبرائیل امین اس وجہ اس میں ہوتے تو آگے کا جملہ بھی ارشاد فرما دیجیے کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے کوئی شہر کی بات کر رہا ہے کوئی ملک کی بات کر رہا ہے جبرائیل امین ہوتے تو آگے کا جملہ بھی اشان فرما دیتے دائی حلیمہ اور بی بی امینا میں نے کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے جتنا خوبصورت بچہ اللہ نے تیرے پتن سے پیدا فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے میرے آقا کی ظاہری خوبصورتی بھی ایسی تھی اور باطنی خوبصورتی بھی ایسی تھی حضرت صحابہ نے اس خوبصورتی کو محسوس فرمایا تھا کیسی محبت کی صحابہ کو اس لیے کیسی محبت تھی اس خوبصورتی کو دیکھا تھا حضرت صحابہ نے بخاری شریف میں حضرت کتاب میں ایک رواج لائے اور اس نے مسرود تشریف لائے اس نے ادیبیا کے موقع پر میرے آقا کے پاس صحابہ کو دیکھا نبی غسل نبی وزو کر رہے صحابہ اس کو پانی کو لے لے کر اپنے بدن پر ملتے ہیں میرے نبی لو آپ نکالتے ہیں حضرت صاحبہ اس کو ہاتھوں میں جھیلتے ہوئے اپنے بدن پر مل رہے مشکا شریف کی روایت میں حضرت صحابہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں فرمایا نبی آپ سے محبت ہے ہماری طرف صرف سیرت کے جلسے نہیں ہوتے صرف سیرت بناتے صرف نہیں بری جاتی صحابہ کرتار کے گازی تھے صرف گفتار کے گازی نہیں تھے ایسی محبت صحابہ نے فرما تھا کہ آپ سے محبت ہے ہمیں ایسے ہم چاہتے آپ کی ایک چیز کو اپنے بدنوں سے ہم لگائیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں مجھ سے محبت ہے وعدہ کرو اسے پورا کرو سچائی پیدا کرو دھوکہ نہ دو امانت میں خیانت نہ کرو فرمائے کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تم انتقام نہ لو بدلا نہ لو میرے نبی نے فرمایا اور صاحب ایک مرتبہ نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیتے تھے زندگی بھر اس کو دفاع زندگی بھر کے لیے رسمی بیت نہیں تھی رسمی بیت نہیں حقیب ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ بہار شریف کی رواج ہے ایمان نہیں لائے تھے حبیب ابن نظام بڑے سخی آدمی تھی بڑے سخی سخاوت بہت کرتے تھے حکیم ابن نظام رضی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ والد والے ان کی نسلوں سے ہو آپ لوگوں کی بھی سخاوت مشہور ہے ماشاء اللہ دیکھ رہے تھے بھی سخاوت حکیم ابن اظام بھی بہت سخی تھی ماشاء اللہ سخاوت بہت زیادہ تھی یہاں تک کہ جس وقت مکہ والوں نے شعبے ابی تاریخ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ بائی کاٹ کیا تھا یہ کیا کرتے تھے کوئی چیز بازاروں میں ملتی نہیں تھی ان کو لینے کے لیے اجازت نہیں تھی ابن نظام اونٹوں کا گلوں کا گلہ بھر بھر کر کیا کرتے تھے شعبے ابھی تاریخ میں میرے آقا اور جہاں پر آپ کا خاندان والے کو بائی کاٹ کیا تھا روکا ہوا تھا اس کی طرف یہ اونٹ ہکال لیتے تھے تاکہ اونٹ ہکال تک چلتا چلتا وہاں پہنچ جائے اور نبی علیہ السلام اس گلے کو لے کر حالانکہ ایمان ابھی نہیں لائے کتنی وہاں ایمان نہیں لائے جو یہاں تک کہ سر حدیبیہ جس وقت ہوا نہیں تو اس وقت ابن نے نبی علیہ السلام سے ایک چورا بہترین بھیجا اللہ کہ نبی ہدیہ قبول کر لو کوئی مصلیت ہوگی نبی کی کہ نبی نے ہدیہ قبول نہیں کیا لیکن نبی لے کر جانے لگے صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جوڑا لے کر جا رہے ہیں جس کو قیمت سے خرید خریدنے جائے کتنی بھی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہو یہاں تک کہ خرید دیا نبی علیہ السلام نے اس کو بدن پر دہنا حکیم ابن نظام فرما دیا اللہ کے نبی حکیم کی دل کی چاہت کو اللہ نے بری کر ایمان ابھی نہیں لائے پر میں میری چاہت تھی کہ چورے کو میں دیکھو محمد رسول اللہ کے بدن کا ابھی ایمن بھی نہیں رائے اندازہ لگاؤ یہی محبت تھی کہ اللہ نے ایمان کی دولت فرما فرمائی مکہ مسلم شریف کی روایت میں حبیب ابن نظام رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں خیرات کرتا تھا سخاوت کرتا تھا کہ اس کا بدلہ ملے گا سلم تعلامہ سلم کا خیر کہ قریب تقریر علامہ ابن بختان نے یہ فرمائی فرمایا حکیم تیرے ان اعمال ہی کی برکت سے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اسی کی برکت ہے اللہ نے ایمان کی دولت تجھے عطا فرمائی فرمائیے جاگی کا جملہ نقل کرنا تھا ایک مرتبہ صحابہ بیت کر لیتے تھے بات پوری حکیم ابن حضاب نے نبی سے بیت کیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حکیم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حکیم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا کسی کے سامنے دستے سوال نہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا حکیم ابن حضاب نے عمل کیسے کیا رسمی بیت نہیں کی صرف محبت کے کیند نہیں جاتے تھے حضرات صحابہ ان کی تاریخ میں لکھائی حکیم نظام کبھی سواری پر جاتے ہیں جیسے ہمیں بائک پر ہو اور میری کوئی چیز گر گئی تو ہم کہتے ہیں بھائی دے دیں بھائی چارہ دے دو حکیم ابن نظام کے متعلق آتا ہے اگر کی سواری پر ہوتے تھے اگر لکڑی اور کوڑا بھی نیچے گر جاتا تھا سواری کو بٹھا دیتے پھر نیچے اتر دیتے اور کوڑا دے دو کوئی کہتا ہے کوڑا دے دو تو الگ بات ہے لیکن کسی سے سوال اتنا بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ میری لکڑی جو نیچے گری ہے یہ دے دو اس نے کہا میں نے نبی کے ہاتھ پر بیچ کروائی ہے کیسے صحابہ کیسے صحابات نبی کے ہاتھ پر میں نے ویج کروائی کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کروں گا اور جب انسان کی نیت ہوتی ہے تمہاری ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ خطانے خیر سے ہیں آپ نے سنا سچ نے رابیہ بسریہ کا نام ان کے والد محترم جو تھے اسماعیل رابعہ بصریہ کے جب رابعہ پیدا ہوئی رابعہ بزری اللہ اس وقت گھر کا حال کیا تھا اسماعیل کے گھر میں چراغ اتنا بھی نہیں تھا تیل کے چراغ جلائے اور اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ ان کے ناپ کے اوپر لگا اتنا بھی تیل نہیں تھا اس زمانے میں ناپ پر بھی بچوں کی پیدائش کے بعد تیل لگاتے تھے ان کے اہلیہ کہہ رہی ہے بچے کی پیدائش کا وقت ہے کم از کم پڑوسی کے پاس سے تھوڑا سا تیل قرض تو لے لو قرض تو لے لو نا ماں کو اسماعیل سے کہہ رہے ہیں ان کی اہلیہ ہماری بچی کی پیدائش کا وقت آ گیا تیل نہیں ہے کھلا نہیں ہے کیا کہا اچھا میں پڑوسی کے مکان پر جاتا ہوں پڑوسی کے مکان پر آہستہ سے دروازہ کھد ہے تھا تاکہ اندر آواز نہ جائے واپس آ کے میں نے دروازہ پر کھد ہے لیکن کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا اسماعیل بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں والا بولو زمین پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ آسمانوں سے قسمیں پوری کرنے کا انتظام کرواتے ہیں کسی کو حکیم نہ سمجھو غریب نہ سمجھو کیا ہوا بسرا کا جو حاکم تھا بسرا کا حضرت بسرا میں رہتے تھے کون خاتم تشریف لائے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم تشریف لائے بسرا کے حاکم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعرات کا تم ہزار مطلب میرے اوپر درود بھیجتے ہو اس جمعرات کو درود نہیں بھیجا تم نے قدرت سفر میں تھا غفلت ہو گئی میرا آقا ہی کہہ رہے ہیں بولے معاف فرمائے فرمایا معافی باغی نے سجا ہے اس کی بابا نے کیا سجا بولو بسرا کے حاکم کو نبی علیہ السلام خواب میں یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل پرانے مکان کے اندر ہے فرمایا ایک ہزار درہم تم اس سے پہنچا دے جاؤ ہزار جرم پہنچا بالکل سوال نہیں پڑوسی سے قرض کا ہی بھی یہ یہاں تک کہ بسرا کا حاکم جلدی جلدی اٹھا نے جگہ ہزار درم لاؤ خادموں نے کہا صرف ہم پہنچا دیتے ہیں صرف آپ رات میں جانے بسرا کے حاکم ہیں سمرے میں خود جاؤں گا یہاں تک کہ خود آپ گئے ہیں وہاں پہنچے دروازہ کی کتاب اسماعیل باہر نکلے گھبرا کے کیا ہوا کہ بسرا کا حاکیم فوج کے ساتھ آیا ہے بسرا کے حاکم بڑے توازن کے ساتھ ملے بس میں ہزار گرام میں آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا حضرت آپ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی پریشانی فرمایا پریشانی نہیں فرمایا میں تمہارا احسان من ہو تمہاری برکت کی بنیاد پر آج مجھے خواب میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب سے دیکھا اور میرے آخر نے ہی فرمایا کہ جاب اسماعیل کو آزاد یہاں پہنچا دو حضرت صاحب جو بیٹھ کرتے تھے ایسی محبت کے اندر صحابہ کو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسی تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ کے میرے نبی نے ایسی تربیت فرمائی تھی میرا کا فرماد صحابہ انتقام نہ لو صحابہ بدلا نہ لو صحابہ معاف کرو ہماری شریف کی روایت ہے آدمی دیہاتی تشریف لائے مسجد نبی کے صاحب میں پیشاب کر دی صحابہ دوڑ رہے کہ اس کو مارے جمتے دبکے میرا آتا کیا فرما رہے کیسا نبی اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا تھا میرے آتا کیا فرما رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے نبی ہوں رہے ہیں صاحب تم سرین تم آ تو وہاں سرین حضرت تھا تم تو لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بھیجے سختی کرنے کے لیے ہم نہیں بھیجیں گے لوگوں پر تم کیوں سختی کر رہے اسے چھوڑ دو فرمائی سے معاف کر دو یہ پیشاب کرتے کرتے پیشاب بند کرے گا اس کو بیماری پیدا ہو جائے گی یہ ساری مسجد کو نے چھوڑ دو صاحب اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں کیسا نبی عطا فرمایا تھا شریف کی روایت میرا جب فتح مکہ ہوا وحشی جو تھا بعد میں رضی اللہ تعالیٰ میں فتح مکہ جب ہوا میں نے اپنے بچوں کو اس روایت پر جب پہنچے میں نے بچوں کو کہا اس امت کو اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا تھا والا اس امت کو اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا تھا کیسا اخلاق والا نبی اس امت کو اخلاق کی کیسی تعلیم دے کر گیا کیا بات ہے والا والو آج گھر گھر میں جھگڑا بھائی بھائی رہا بہن بہن جھگڑ رہی شوہر بیوی میں جھگڑا والدین اولاد میں جھگڑا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے لوگوں ہمارے گھروں کے جھگڑے نہیں کثرت طلاق کے مسائل آج تک ہم سالوں سے دارو رکھتا میں بیٹھتے کبھی ہم نے نہیں دیکھا طلاق کے کتنے مسئلے کتنے مسئلے اب رہے دارو رکھتا میں ہمیں حیرت ہوتی ہے ایک مہینہ ہوا تو شادی کا طلاق ہو رہی ہے ایک پندرہ دن ہوئے شادی کے طلاق ہو رہی ہے دو مہینے ہوئے معمولی معمولی چیزوں کی بنیاد پر طلاق کے مسائل پیش آ رہے کوئی بات سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے تیاری نہیں میں آج ہی دوپہر میں بیٹھا ہوا تو بہت لمبی کہانی نہیں سنا دوپہر کی بات ایک آدمی بےچارا روتا ہوا آیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ بس دعا کرے کچھ وظیفہ تو میں بھائی کیا بات ہے آج کی بات کر رہا ہوں کہا کہ مرسا اصل میں میری بیوی سے میری محبت ہے میری بہنیں کہہ رہی ہیں میری والدہ اس کو اصل کر رہی ہے کہ کیا تیری بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ گھومنے جاتا ہے بلا جاتا ہے پریشان گھر گھر کے مسائل میں عام طور پر نکاح کے موقع پر ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ والد والد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے میری بچی کی شادی اگر کسی جگہ کرائی میں نے اپنی بچی کی شادی کرائی بھائی میرا داماد جب اپنی بچی سے محبت کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ نہیں میں والا بولو سچائی کے ساتھ بولو میری بیٹی سے داماد محبت کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ نہیں کیا کہتا ہوں مرسب الحمد میری بچی کی شادی ہوئی میرا داماد بہت محبت کرتا ہے میری بچی سے اور دعا کرنا اللہ اور محبت پیدا کرے بھائی والا بولو دعا کرا دے کہ نہیں لیکن اس کے برخلاف کا معاملہ مجھے سمجھ میں ہی آ میرے بچے نے اگر شادی کی میرے بچے نے شادی کی اور میرا بچہ اپنی وائف سے اور میری بہو سے محبت کر رہا ہے میرا بچہ محبت کرتا ہے اپنی وائف سے تو ہم کیا کہتے ہیں بس اپنے جھوجو نہیں کیا آنند گنجی لاؤ رہے تھے انہوں تھے کلو چاہیے مانا کچھ دیکھنا یہ اس قد ہو گیا ہے تو یہ محبت نہیں آپ کیوں بیٹی سے اس کا داماد محبت کرتا ہے تو محبت کی دعائیں کراتے ہیں اور آپ کا بیٹا اپنی وائف سے محبت کرتا ہے کہتے ہیں مطلب اس نے کوئی کچھ کر دیا ہے اس کی وائف نے عجیب ایک مہینہ نہیں ہوتا طلاق کے ایک مہینہ نہیں ہوتا طلاق کے مسائل پیش آتے کیسے اخلاق میرے نبی اس اخلاق کا بابت کیسے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت بخاری شریف کی روایت عبداللہ ابن عبید ابن سلول رئیس نہیں سل منا دیجیے کون ہم اپنے بھائی سے انتقام لے بہن سے ہمارے استاد کے ساتھ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر صلاح کے لیے تشریف لے لگے تھے استاد فرما دو بھائی جو آپس میں صلاح کر رہے کچھ بات تو بن گئی صلاح تو ہو گئی اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی ہے بڑا تمہارے والد کے کہیں مقام اس سے معافی مانگ لو جو کہ آج تک تم نے گستاخی کی تو کیا کہہ رہا ہے مرسد تم معافی مانگنے کی بات کرتے یہ تو جو جائیداد کا مسئلہ تھا اس کے نے سلاح کی مجلس میں بیٹھ چکا ہوں ورنہ میں تو دس سال سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کینسر کی بیماری دے اور میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مرے اور میں دیکھ کر خوش ہوتا جاؤں والا قباد اللہ کی قسم کیا ہو رہا ہے لڑائی آپ بھائی بھائی میں لڑائی بہن بھائی میں لڑائی شوہر بیوی میں لڑائی رشتے داروں میں ایک لڑائی ہمارے لڑائیوں کے مسائل ختم نہیں ہوئے ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوں میرا نبی بخاری شریف کے رواج سنا رہا عبداللہ ابن اتنے وہ سلو رئیس المناظر ہے میرے آقا کو مدنی زندگی میں اس رئیس المنافق سے جتنی تکلیف پہنچی شاید کسی سے نہیں پہنچی بھائی صاحب اور تحمت کتنے لگائے مہاجرین کو زمین یہ کہتا تھا حل عدل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایشان فرما دے لئی فریجن نراز زمین حل عدل یہ کہتا اس کے بعد میں قرآن جملہ کہہ رہا ہے کیا ہوا انتقال کا وقت آیا انتقال کا وقت آیا کیا کہہ رہا ہے جاؤ نہیں جی تمہارے نبی سے کہو نہیں جی۔ جاؤ تمہارے نبی سے کہو نہیں جی، بیٹے عبداللہ کہ اپنے بدن سے لگاؤ گھبرا دے تاکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں کون کہہ رہا ہے بھائی رہی سن منافق کہہ رہا ہے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابا بہت غور سے سننا بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابا زندگی بھر میرے آقا سے دشمنی گیارہ جی چاہتے ہو کہ ابا سے نبی سے بدن کا لگا ہوا کپڑا تمہیں دے تاکہ وہ اپنا کفن بنائے عجیب جملہ رہی سر منافق کا جملہ تھا لیکن کیا جملہ تھا بیٹے تیرے باپ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں عجیب جملہ رہا تیرے نبی سے زیادہ رحمت اللہ تم دِلانا میرے پاس اللہ تشریف رہے اللہ اللہ کے نبی میرا چاہتے ہیں موت کے وقت تمہارے بدن سے لگا ہوا کمرہ دے میرے آقا بھائی کون بھائی نہیں بہن نہیں اپنے نہیں جس نے میرے آقا کے ساتھ دس سال تک دشمنی فرمائی اور اگلا کے صحابہ کے ساتھ میرے آقا اپنے بدن کا لگا ہوا کپڑا دے رہا عبداللہ اللہ جا کے کو دے دو سراد جنازہ کا مسئلہ ہے سراد جنازہ کا مسئلہ ابھی حکم نہیں آیا کہ مشرقین کی سراد جنازہ نہیں بعد ہیں حکم آیا ادھر یہ حکم تو بعد میں آیا یہاں تک کے سراد جنازہ کا مسئلہ ہے میرا کا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں میں کہتا ہوں سریا کا آج کوئی بڑا سے بڑا لیڈر خدا پاک کی قسم اس کی کوئی مثال تو نہیں اسے اکثر بھی نہیں پیش کر سکتا ایسا نبی اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کیا کہہ رہے جب سلاد جنا کا مسئلہ آیا میرا تو آگے کے شریف کی روایت ہے میرا آقا آگے بڑھ رہے آگے آ بڑھ رہے حضرت عمر آپ کا کرتا کھینچ رہے ہیں حضرت عمر آپ کا کرتا کھینچ رہے اللہ کے نبی آپ سلات اس کی بڑھا رہے ہیں سلاد جنازہ کا رہے اللہ کے نبی میرے نبی نے کیا پر اس فرمایا رئیس المنافق کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا آپ ان پر استغفار کریں یا نہ کریں اے نبی اگر آپ مرتبہ بھی ان پر استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا بخاری شریف میں حضرت کا جملہ ہے والو بخاری شریف میں حضرت کا جملہ ہے میرے آقا یہ فرماتے ہیں عمر عمر تم مجھے مت رکھو 70 لذت سب نہیں میرے آقا یہ فرماتے ہیں عمر خدا کی قسم اگر ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استقبال کرنے پر اگر اس رئیس ایشور بنا کی مقصد ہو جاتی میں اس کے لیے ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استقبال کروں کے ساتھ میرے آقا کا یہ سلوک ہم اپنوں کے ساتھ ہم اپنوں کے ساتھ بیوی شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہے شوہر بیوی کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے آج عورتوں اور وکیلوں میں سب سے زیادہ مقدمہ جو تہار کے مسئلے میں آتے مسلمانوں تمہارے آ رہے ہیں شور بیوی میں صلاح کے جھگڑے پارٹی پارٹی میں کے رہے ہم کسی کو کوئی بات سمجھا نہیں ذرا ہماری بیٹی آئی کوئی شکایت لے کر ہم کس کی بھی بات سنیں لیکن سامنے والے شوہر کی بات بھی سنیں اگر شوہر کے گھر والوں کو شوہر نے شکایت کی ہم اپنے بیٹی کی بھی بات سنیں لیکن اپنی بہو کی بھی تو بات سنیں ایک طرف کی باتیں سن کر طلاق کے مسائل آئے ایک طرف کی باتیں طلاق کے مسائل ہماری عورتوں میں مسلمان مسلمان کے خلاف شوہر بیوی کے خلاف بیوی شوہر کے خلاف مقدمہ دائی کر رہی بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ لگ رہا ہے بہن بھائی کے خلاف مقدمہ لگ رہی والا بہت ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم کرا چکی ہے لیکن افسوس ہے ایک مسجد کا مسلمان ایک پلیٹ پر آنے کے لیے تیار ہے کب تک ہم لڑتے رہیں گے بولو کب تک ہم آپسی اختلاف کرتے رہیں گے مسلمانوں میرے آقا میں آگے کا جملہ سناؤں بخاری شریف کی حضرت کتاب الجنائز سے عجیب رواج ہے کتاب میں حضرت مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ مردے کو آپ قبر میں اتار دو پھر ضرورت پڑے تو مردے کو قبر سے نکال سکتے ہیں فرمایا ہاں کون سی روایت تھا اسی روایت ابن عبد اللہ ابن سلول کی حضرت روایت لائے عبد اللہ ابن سلول کو قبر میں اتار دیا گیا تھا میرے آگا حضرت عمر کے ساتھ تشریف لائے میرے آگاہ نے فرمایا عبداللہ کو ابا عبداللہ تیرے میرے ابا کی قبر کو باہر میرے ابا کی لاش کو باہر نکال ابا عبداللہ تیرے ابا کی لاش کو باہر نکال حضرت عبداللہ باہر نکال لے میرے آقا نے اپنے خود میں اس کا چہرہ رکھا میرے آقا نے کون میرے آقا کا دشمن حضرت عائشہ کا دشمن اسواد کا دشمن صحابہ کا دشمن میرے آقا گوشت کا چہرہ رکھ کر کرنے والی سمت کو سبق دینا چاہتا ہے تم انتقام لینے دنیا میں نہیں آئے تم معاف کرنے کے لیے دنیا میں آئے اللہ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو انتقام لینے والوں کو نہیں بدلہ لینے والوں کو اللہ معاف پسند نہیں کرتا میرے آقا اپنا لواف نکال لو اپنا لوگ اور اپنا لوگ اس کے منہ میں ڈالا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس محمد کے سے بھی اس کی مقبولت ہوتی ہو تو نہیں قربان کیسا ایسا نبی اللہ اس محبت کو عطا ایک یہودی میرے آقا کے وہاں مہمان آئے ایک یہودی آخری بات سناؤ اپنی بات کو اختتام تک پہنچا دو وقت بھی کافی ایک یہودی مہمان آئے میرے میرا میرے نے بہت اچھی مہمانی کی یاد رکھتے چلے گئے مہمانی تو ہو گئی یہ اس کے بعد رات میں نبی ہی کے بستر پر نبی نے مہمان گرف کا بستر بچھایا تو نبی جی کے بستر پر اس نے اجلا کیا اسی نے پاخانہ کیا نبی کے بستر پر پاخانہ کرنے کے بعد جلدی سے صبح میں بھاگ گیا کہ کوئی مجھے مارے گا کوئی مجھے پیجے گا یہی تم نے پاخانہ کر دیا لیکن جلدی جلدی بھاگنے میں یہ اپنا جو دستہ تھا سامان تھا وہی بھول کر چلا گیا میرا کا فجر کے بعد دیکھا یہ اٹھتا نہیں بہت دیر تک اس کے بعد دیکھا کہ اٹھتا نہیں میرا کا نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ تو بستر پڑا ہوا ہے بستر پر پاخانہ ہے پڑا ہوا ہے پھر آتا نے اس کے پہاڑے کو صاف کرنا شروع کیا کون سا اوپر امام المبیا کون صاف کریں یہ امام المبیا اس کے پہاڑے کو صاف کرے یہاں تک اس کو یاد آ گیا کہ میرا سامان تو کہاں بھول گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ آیا ہو یہ جلدی جلدی دہرے دہرے اپنا سامان لینے کے لیے آیا پھر اس نے دروازہ کھلا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی جب دیکھا امام المبیا آپ بستر صاف آپ بستر طرح صاف رہے بہت نبی میں نبی محمد کہا انہوں نے میں نبی کیا محمد آپ اپنے کسی صحابی کو حکم دے تھے پناہ کو حکم دے تھے آپ خود صاف کر رہے کس طرح کو میری بھی ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں نہیں چاہتا تھا اپنے مہمان کی کوئی عیب اور اپنے امتی کی کوئی عیب میرے صحابی کے سامنے بھی کوئی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی صاحب میرے کسی امتی کے عیب میرے کسی مہمان کے بھی ہاں کسی کے سامنے کھل جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں اس کی بنیاد پر میں خود اس کو صاف کرتا تھا کیسا نبی اس امت آج بلانے کی بیٹی پر میں تحمت لگا رہا ہوں بلانے کے بیٹے پر تحمت لگا رہا ہوں بلانے کی بیوی پر میں تحمت لگاتا ہوں ذرا ہماری زبان پر غور قیامت کے لیے اللہ پوچھے گا کیا جواب دے ہم کیوں لوگوں کی بیٹیوں کی عزت پر حملے کریں ہم کیوں لوگوں کی بیٹوں کی عزت پر حملے کریں کہ اللہ نے ہمیں بیٹیوں بیٹیاں بیٹی ادا نہیں فرمائی مسلمان ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں ہم سب کو ضرورت ہے نیت اصل میں ایک مظاہرے کے طور پر والا والا ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ سلاۃ والسلام سے میں نے شروع بات اسے سے تمہارے بچوں کی تربیت کرے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ بچوں کی تربیت کرو بچوں کو نبی سے محبت سکھاؤ نبی کے واقعات بچوں کو سکھاؤ نبی کے اخلاق بچوں کو سکھاؤ تاکہ ہمارے ان بچوں میں اچھے اخلاق پیدا ہو بچپن سے ہمارے بچوں میں نبی کی محبت پیدا ہو نبی کی سنتوں کی محبت ہمارے بچوں میں پیدا ہو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے اگر اس بچپن سے نبی کے طریقوں کے مطابق چلو گے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے نبی کی سنت کے مطابق پانی پئیں گے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ شاء اللہ والو یہ ہمارے بیٹے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی ہمارے دلوں کا سکون بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر جو چھوٹی موٹی باتیں ذہن میں آئیں ہم لوگوں کی توجہ کی بنیاد پر وہ باتیں میں نے عرض کی اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی تو عطا فرمائے اللہ اس ادارے کو ادارے کے معاونین کو محبت کرنے والوں کو ان کے اساتذہ کو بچوں کو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور دن میں ترقی عطا فرمائے کی ترقی الحمد للہ رب العالمین دعا کرنا چاہیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنت أهل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ستار الغيوب يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا عبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں ہیں سیاح کار ہیں بدکار ہیں بدامل ہیں کیسے بھی ہے اللہ کیسے بھی ہے بندے تیرے ہیں تیرے بندے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کرنا افاہوں کو فرما ہماری چین ہماری پریشانیوں کو دور کرنا مشکلات کو حل کرنا ہمارے گھروں سے بے چینی بے سکونی ختم کرنا یہ اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں قائم فرما چور قائم فرما آپس جلوں کا چور پیدا کرنا توڑ سے حفاظت کرنا ہمارے گھروں سے اختلاف ختم فرما یہ اللہ شوہر بیوی میں والدین اولاد میں بھائی بہنوں میں جوڑ اور محبت کی شکلیں چلا دے محبت کی شکلیں چلا دے مالک تو وجود ہے تو چاہتا ہے دلوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے مالک کے علاوہ کون ہے کہ محبت پیدا کر اللہ تو سب کے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنا توڑ سے بچا کر محبتیں پیدا کرنا یہ اللہ تو ہمارے حالات کو درست کرنا دے چین سکون عطا فرما اللہ حالات کو دیکھتے ہیں چاروں طرف کے یہ پتا چلتا ہے تیرے آقا کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں اور اس دور کے جو حالات چلتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں یقیناً ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے تو روٹا ہوا ہے تو ناراض ہو چکا ہے اللہ کوئی ہراش ہو چکا ہے اللہ چاروں طرف کے نیپال کے یو بنگال کے بہار کے آسام کے دن شکل مرتبہ سلسلوں کی خبریں آتی ہیں تین دن سے مسلسل ان علاقوں پر زلزلے کو قائم کرتا ہے یہ اللہ میرے علاقہ نے فرمایا تھا تو جب ناراض ہو جائے گا تو زمین کو حکم دے گا ہلاؤ زمین تھی کون اللہ اپنے بگلوں پر اپنے مال پر اپنے حوصلوں پر فخر کر سکتا ہے اللہ تو چاہتا ہے منٹوں میں ختم کرتا ہے اگلی امتوں کو تو نے منٹوں میں اگلی پوری پوری قوموں کو ختم کیا مالک مالک اس امت بازار ہے آپ میں نہ کرتا یہ اللہ تیرے نبی کی دعا کو قبول کر چکا ہے یہ اللہ یہ اللہ ان ہوا سے ہماری حفاظت کروانی ہماری اولادوں کی فاصل ہمارے خاندانوں کی حفاظت لیکن جن علاقوں پر بس اتر رہا ہے اللہ جس سے ہم بھی مانگتے ہیں یہ اللہ تو اتنا راہ دے اپنا کرم بتا دے اللہ تو ان علاقوں پر محبت کی نگاہیں ڈال نہ اللہ تیری محبت کی نگاہیں نہیں کریں گی کا بے رحمان ہو جائے گا یہ اللہ ان حوادثات سے پوری امت کے کی حفاظت ہوگا ہمیں بھی آفیت نصیب فرما ان کو بھی آفیت نصیب فرما چین کو عطا فرما یہ اللہ یہ دنیا کی زندگی کو حق مختصر ہے ممالک کو بلاوا آ جائے گا کوئی کسل دے رہا ہوگا کوئی کمن پہنا رہا ہوگا کوئی آواز لگا رہا ہوگا کب تک دنیا کے کس کے ہوں گے ہم ملتے رہے اللہ معلوم کو بہت چاہے گا جو لوگ ہمیں غسل دوست سے پہلے غسل توبہ کی تصویر لوگ ہماری سلاد جنازہ پڑھے اس سے پہلے ہمیں نمازوں کی حاضری نصیب فرما لوگ ہمیں کفن پہنا ہے اس سے پہلے ہمیں نیکی کا کفن اور پہلے مسوہا کا کفن پہننے کی اللہ تحری کرنا یہ مجمع ایک بھیک تو کچھ سے ضرور مانگے گا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان کی حالت میں اٹھانا کلمے کے ساتھ اٹھانا مکہ اور مدینہ کی سرزمین ہو ہو جمع دین ہو تیرے سامنے سب سدارے ہو رہے ہو ریاض الجنہ میں بھرے ہوئے ہو اللہ تعالی اللہ میں چکر لگا رہے ہو اور ہماری موت کا وقت آتا ہے ہم سب کو ایسی موت کا کرو بری موت سے حفاظت کرنا ایکسیڈنٹ والی موت سے اچانک والی موت سے برے حادثات سے اللہ تیرے وزن کے امن سے ہم سب کی حفاظت کروا سب کی ہمارے اللہ کے کی حفاظت کروا اللہ ہم نے ہمارے والدین بے بہن دار دوست احباب لیکن محبین میں اس مجمے میں امت میں جو بھی بیمار ہے میرے اللہ میرے مالک تیرے علاوہ کون شادی ہے کون ہے اللہ اللہ تو ہی شادی ہے تو ہی شادی ہے اللہ اس مجمے کے بیماروں کو شفا کر گاؤں کے بیماروں کو شفا ادا کرنا ساری امت کے بیماروں کو شفا ادا کرنا ساری امت کی عمر مدید کی مختلف کرنا یہ اللہ کے مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غور سے شکلیں پیدا کرنا کسانوں کی کھیتیوں میں یہ اللہ تاجروں کی تجارت میں مزدوروں کی مزدوری میں خوب پیدا کرنا دے اے اللہ جن جی ماؤں کی بہت اولاد سے خالی ہے یہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر تجھ سے اولاد کی بھیک مانگتی ہے یہ راتوں کی تنہائیوں میں ہوتی ہے تجھ سے اولاد کی بھیک معنی والی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ کوئی کمی نہیں تو چاہے تو گرہادی میں ابراہیم کا اولاد دے سکتا ہے اے اللہ آج بھی تو ابراہیم کے اولادوں کو بھی تو اولاد دے سکتا ہے اللہ یہ مجمع بھی جن ماؤں کی بہت اولاد سے خالی ہے اللہ ان کا اولادوں سالے ہزار جن کو کوئی اولاد عطا فرمائی ہماری اولاد کے اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دلوں کا سرور بنا امیدوں سے بڑھ کر بنا پھر وطن ماحول سے بری میں بری مجلسوں سے ہماری اولاد کی خوب حفاظت کروا جتنے اولیا اپنی جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ان کی شادیوں کا نظم نہیں ہوا بڑھا باپ رات کو سوچا ہے کروتے پر کروتے ہے نہیں کا چھوکا بھی نہیں اپنی جوان بیٹی کی فکر لے کر سویا ہے میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ اپنے خزانے جیسی ان بیٹوں اور بیٹیوں کا شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا شادیوں کے بعد جہاں توڑ کی شکلیں اللہ چوڑ کی محبت کی آپ شکل پیدا فرما جیلوں میں محبوس ہے رہائی کا فرما مقدمات میں باخوز ہے بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو آپ عطا فرما پڑتا عطا فرما اللہ کے رحم اور کرم کے فرما وہ اللہ اس ادارے کو قبول فرما اس ادارے کو ترقی عطا فرما ادارے کے معاملین کو قبول فرما یا اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما یا اللہ پورے ہونے والے قلعوں کو قبول فرما یا اللہ ان کے اولادوں میں علماء کو صلاح اور دین کی دہائی پیدا فرما دین کے پرچم لہرانے والے پیدا فرما یا اللہ ان کے دل گاؤں سے علماء اور صلاح اور دین کے دہائی پیدا فرما یہ اللہ ہم سب کی دعا کو وہاں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ اے اللہ یہ مجمع تیرے گھر کا سوالی ہے تو قرآن میں بھی تو خود کرواتا ہے وہاں کنہر سوالی تمہارے گھر پر آ جائے تو اس کو دھوکیار کے مت نکالا کرو یہ اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کی کسی امیر کے پاس چلاتا تھا اس کو واپس بتاتے ہوئے شرم آ گیا تو امیروں کا امیر ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تو اللہ اے اللہ ایک ماں ایک ماں اپنے بچے کو دھکا دیتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں کھانا بھی مل جائے ماں کہیں پلیٹ فارم پر سو بھی جاؤں گا لیکن رات کی تنہائیوں میں بچہ جب اپنی ماں کی ممتا کو یاد کرتا ہے ماں کی ممتا کو یاد کرتا ہے کہ کھانا تو مل سکتا ہے لیکن ماں جیسی ممتا نہیں مل سکتی جب تھکا ہوا آتا تھا میری ماں سر پر ہاتھ پھر آتی تھکان ختم ہو جاتا تھا میری ماں پوچھتی تھی بیٹے بہت دیر سے آیا ہے سارا تھکان دور ہو جاتا تھا یہ دوڑ کر پھر ماں کے پاس آتا ہے ماں پھر دھکا دیتی ہے بچہ ماں سے یہ کہتا ہے اماں اما دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تمہاری جیسی محبت کون دے سکتا ہے ماں کون دے سکتا ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا دیتی اللہ تو ایک نہیں ستر نہیں ہزار ماؤں سے زیادہ رہی خدا سب ہے اللہ یہ مجمع بھی آپ کو صحیح کہہ رہا ہے اللہ یہ نسبت قرآن پر آیا ہوا مجمع ہے قرآن کی محبت پر آیا ہوا مجمع ہے ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئی ہے اللہ قرآن کی محبت میں آئی ہے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما سب کے آنے کو قبول فرما یا اللہ یہ مجمع تو شاید یہ کہہ رہا ہے دنیا میں بھی سب کچھ مل سکتا ہے اللہ لیکن تیرے جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے تیرے جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے اللہ یہ اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع کا اندر میں ہے ایک محبت کا چیتا تو برسا رہے اللہ اللہ ایک محبت کا چیتا تو برسا رہے اللہ اللہ یہاں علماء بھی ہے صلاح بھی ہے معصوم بچے بھی ہے اللہ اللہ دردہ نصیب تحج گزار پابندی بھی ہے کوئی فکر کرنا چاہیے ہو اللہ ایک محبت کی نگاہ دی شہر اس مجمع پر ایک محبت کی نگاہ مالک تجھے کون پوچھنے والا ہے کون پوچھنے والا ہے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے ایک محبت کی نگاہ سے ڈال ایک محبت کا تو برسا دیا تھا کہ اللہ ہم سے مسئلہ اور کا میرا کام ہو جائے گا کہ اللہ تجھے اپنے محبت کا راستہ نبی علیہ السلام کے سب کے دوسرے میں سب کی دعا کو حضرت کو حضر کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلا علیہ وسلم اجمعین